حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اس لیے جب تم کسی کو قتل کرنے لگو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو ذبح کرنے والا شخص اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے مضبوح جانور کو راحت پہنچائے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو سترہ